آخری وقت بھی استغفار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت یہ دعا پڑھتے سنا اللہم مغفلی لی و الحقنی برفیق العلی ترجمہ یا اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ رفیقو کے ساتھ جا ملا عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني الحق بالرفيق الأعلى